حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بھائی عبداللہ بن نبی طلحہ نومولود کو لایا تاکہ آپ اس کی تحنیک فرما دیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اونٹوں کے باڑے میں تشریف رکھتے تھے میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کو داغ رہے تھے شعبہ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ حشام شام نے کہا کہ اس کے کانوں کو داغ رہے تھے सही बुखारी हदीस नंबर पाँच हज़ार पाँच सौ बयालीस